جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی خوش نہیں کرتا اور ایسے لوگ پھر مصیبتوں کے آنے پہ غم کا اظہار کرتے ہیں تکلیف کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اب مثال دی ایک عورت کی جو دین کے راستے میں سب سے زیادہ آزمائی گئی صبر کا پیکر بی بی حاجرہ اب ان کی بات ہے آگے کہ صبر کی کہانی سننی ہے عملی مثال سننا چاہتے ہو کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں تو آؤ سنو کیا ان انفاول مروتم ان شاعر اللہ بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں شاعر شعیرت ان سے شعور سے یہ لفظ یعنی وہ چیزیں جو انسان کو شعور بخشیں جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہوں پیچھے اس پہ بات ہو چکی ہے فمن حج البیت اوے توے تمرا جو کوئی گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں جناح کا لفظ جناح سے ہے پر کو کہتے ہیں جناح ونگس کو اور گناہ کی طرف جھکنے کو جناح کہتے ہیں جھکاؤ جو گناہ یعنی جو کوئی عمرہ کرے یا حج کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ آئی طوف وفا کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا کن کا صفا اور مروہ کا صفا اور مروہ کیا تھی دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں ہیں صفا خانہ کعبہ سے قریب کی طرف ہے مروہ تھوڑی دور کی طرف ہے یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن کے بیچ میں حضرت حاجرہ نے چکر لگائے تھے اپنے بچے کی پیاس کو دور کرنے کے لیے نہیں ایک امت کی پیاس کو دور کرنے کے لیے اس وقت صرف اسماعیلی پیاسے نہیں تھے کیونکہ اسماعیل کو تو پانی یا دودھ چاہیے تھا بلکہ عرب کی وہ زمین پیاسی تھی جو ہدایت والوں سے دور ہو چکی تھی وہ زمین ترس رہی تھی کہ یہاں کوئی اللہ والا آئے اور اللہ کے پیغام کو بلند کرے تو اس عورت نے جو صحیح کی اور اپنے خوشحال گھرانے کو توڑا شوہر کہیں بیوی بچہ کہیں اور شام کی سرسبز زمین کو چھوڑ کر عرب کی سنگلاخ وادیوں میں آ کے بیٹھ گئی کہ میرا گھر تو بنا ہوا ہے یہ کہیں نہیں جائے گا اللہ کا گھر آباد ہو جائے یہ صبر کی پہچان ہے بی بی ہاجرہ نے اپنے گھر کے ماحول کو بدلا روٹین کو بدلا اور اللہ نے اس عورت کی کہانی کو اس طرح سے پیش کیا کہ قیامت تک کے مردوں کو اس عورت کے نقشے قدم پہ چلا دیا کہا اب جو حج یا عمرہ کرے گا تو اس کو صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرنی پڑے گی اور سعی کا لفظ کوشش سے ہے دوڑ بھدھوپ کرنی پڑے گی اب جب حضرت حاجرہ کی یہ کہانی تھی تب کی تو یہ بات تھی آہستہ آہستہ جب لوگوں میں بت پرستی بھڑی بت آتے گئے کعبہ میں انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد مرد کا نام عیصاف تھا عورت کا نام نائلہ تھا انہوں نے حرم کی حد میں زنا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا سزا کے طور پہ کیونکہ حد کی حرمت زیادہ ہے ان لوگوں نے عبرت کے لیے کہ لوگ آئندہ ایسا فیل نہ کرے عیساف کو صفا پہ رکھ دیا بت کو اور نائلہ کے بت کو مروا پہ رکھ دیا یہ شروع کی باتیں تھیں کہ لوگ ان کو دے کے عبرت پکڑے اور یہ گناہ کوئی نہ کرے لیکن ہمیشہ ہی شرک کے اندر جو کہانیاں ہوتی ہیں کہ آنے والی نسلوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے تبھی تو ان کے بت ادھر رکھے اور انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور دور جاہلیت میں مشرقین جب حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو صفا اور مروہ پر ان کے طواف کرتے تھے ان بتوں کی وجہ سے اب جب مسلمانوں کو حج اور عمرے کا حکم ملا طریقے پتہ چلے تو کچھ لوگوں کے دلوں میں شک ابھرا کہ بھئی یہ تو مشرقوں کی عادت ہے صفا اور مروہ کا طواف کرنا تو کہا نہیں فلا جناح علیہ ان یتوف بہما کوئی اس میں گناہ نہیں کہ تم کرو کیوں کہ اس سے پہلے تو یہ بی بی حاجرہ کا عمل تھا نا بات کیا واضح ہوئی کہ جب کوئی عمل مسلمانوں کا عمل ہو بات میں مشرقین اس میں کوئی تبدیلی بھی کر دے تو مسلمان اس کام کو اپنے طریقے پہ جاری رکھیں گے اس پر رعایت نازل ہوئی تھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس سے کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں اللہ کے نفس وسلم سے پوچھا کہ یہ صفحہ اور مروا کی صحیح جو یہ تو دور جاہلیت کی رسم ہے ہم ایسا کیوں کریں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو بی بی حاجرہ کا طریقہ ہے تو گویا کہ یہاں پتہ چل گیا کہ یہ فرض ہے بعض لوگوں نے اس میں بہت ساری اور باتیں کی لیکن صفا اور مروہ کی صحیح حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے اس کو ادا کیا جائے گا ومن تتوا خیرن اور جو کوئی خوشی سے کچھ نیکی کرے وہ اس کے لیے اور اچھا کیا مطلب ہے کہ یہ سات چکر لگاتے ہوئے روتے دھوتے نہ لگاؤ ایک ہو گیا اب دوسرا ہو گیا اور ساتویں چکر پہ اپنے آپ کو بالکل ہی نہ نڈھال کرو بلکہ خوشی سے کرو فمن تتوا نیکیوں کو خوشیوں سے کیا کرو تھک نہ جایا کرو آخر میں کہ اب جلدی سے چھٹی ہو اور جان چھٹے اور گھر جائیں آخری وقت تک اگر آپ اپنے آپ کو نیکی کے کام میں مطمئن خوش بغیر تھکاوا محسوس کریں تو یہ ایمان کی علامت ہے اپنا جائزہ لیا کریں ٹھیک ہے عادت نہیں ہوتی بہت دیر بیٹھنے کی انسان تھکتا ہے اگر قرآن کی محفل میں جب اٹھتے ہیں اس وقت اپنی کیفیت محسوس کیا کرے اگر تھکن ہوتی ہے نا تو ابھی اندر نہیں جا رہا اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتی ہوں کہ میں جب بھی کسی کلاس میں پڑھانے بیٹھتی ہوں نا جب بیٹھتی ہوں نا اس سے بہت زیادہ فریش فیل کرتی ہوں جب آخری وقت ہوتا ہے اسی لیے اکثر ہی میں اوپر رہ جاتی ہوں ٹائم یہ میری مجبوری ہے میں اس وقت بالکل لگتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وہ قرآن کا اثر آ جاتا ہے نا بندے کے اوپر ومن تتوا ومن تتوا خیرن خوشی سے کرو تان کا لفظ ہے یہ تتوو کہتے ہیں نفل عبادت کو عربی میں تو خوشیوں سے کیا کرو نیکیاں کر کے تھکا نہ کرو فن اللہ شاکر نلیم اور اللہ قدردان ہے اور جانتا ہے تم کتنا تھکتے اس کے راستے میں تمہیں کتنی تجبن ہوتی ہے کتنی مشکل ہوتی ہے دنیا میں کوئی کرے نہ کرے اللہ کو پتہ ہے دیکھیں شاکر کے لفظ کے ساتھ علیم کا لفظ کیوں آیا کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اپنی نیکیوں کے ڈھنڈورے مت پیٹا کرو لوگوں پہ احسان مت جتاؤ کہ ہم نے یہ کر لیا اور ہم اب اتنے نیک ہو گئے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے اس لیے یہ کام کرو اور خوشیاں مناؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ کام کیا ہوا ضائع ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا یہاں تک اب وہ صبر کا ٹاپک جو تھا وہ ایک حد تک پورا ہوا اب اس کے بعد بظاہر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا بالکل بات الٹ گئی لیکن ترجمے کے بعد آپ کو ان کا رب بتاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کیا چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والخدا جو ہم نے نازل کیا بینات میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے مم دئی سفل کتاب اس کے بعد کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو کتاب میں بیان کر چکے تھے ان لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوگی اور وہ یل انہم اللہ اور لانت کرنے والوں کی طرف سے بھی ان پر لانت ہوگی استغفر اللہ کیا سب پہ نہیں الزین تابو پہلی بات جن لوگوں نے توبہ کی وس اور اصلاح کر لی یعنی اپنی حالت بدل لی اور تیسری بات و اور بیان کر دیا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا فلائی کا اطوب ان کی توبہ میں قبول کر لوں گا معاف کر دوں گا ان کو کیونکہ وہ انت طواب الرحیم میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں یہ کن کی بات ہے کہ جنہوں نے ابتدا میں چھپائی باتیں لیکن پھر توبہ کر کے اصلاح کر کے اپنے حال کو بدل لیا اور اس کے برعکس جنہوں نے نہ توبہ کی نہ اصلاح کی نہ بیان کیا اس چھپائی ہوئی بات کو تو ان کا حال کیا ہوگا ان نلسین کفرو نہ کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتو اور وہ مرے اس حال میں کفار وہ کافر تھے کفر کی حالت میں مر گئے یعنی توبہ کی توفیق نہ ہوئی ان کا پھر وہی انجام ہے جو ان سے پہلے تھا کہ اولائک علیہم لعنت لانت اللہ پہلی بات ان پر اللہ کی لانت والملائکہ اور فرشتوں کی لانت ون اجمعین اور سارے انسانوں کی لانت کب تک ہوگی یہ لانت خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لانت میں ہا سے مراد لانا ہے اسی لیے ہا ضمیر مونس کی اس میں یعنی اسی لانت میں رہیں گے اور لانت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری لفظ لانت سے مراد کے کیسے بندے پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نہیں کرتا ہمیشہ اسی میں رہیں گے لا يخفف خف العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت ملے گی قبلے کی تبدیلی کے اوپر جو ریئیکشن ہوا تھا نا اسی کی طرف اشارہ ہے اہل کتاب کو پتہ تھا کہ امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا یارفو نہ ہو کما یارفو نہ ہم پڑھ چکے ہم اس کے باوجود انہوں نے اس حقیقت کو چھپایا دوسری بات کیا تھی کہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں لیکن چونکہ وہ ان کی نسل سے اور ان کے قوم سے نہیں تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی آمد کو چھپایا اصل بات پیچھے سے چل رہی ہے اگر آپ ابھی تک کی بات کو دیکھیں نا تو قبلے کی تبدیلی کا ریئیکشن تھا مسلمانوں کو بیچ میں قبلے کے تھوڑے تھوڑے سے احکامات بتائے گئے پھر فس قرونی سے لے کے وش قرولی میں بتایا گیا کہ اس نعمت پہ شکر کرو اللہ نے تمہیں آخری قبلہ دیا پھر صبر کی باتیں جو بیچ میں بھی تھوڑی سی ہم نے پڑھی یہ امت کو بتایا کہ ریئیکشنری نہ ہونا مت کرنا یہ کیوں کر رہے ہیں پروپیگنڈے ہمارے ساتھ یہ کرے وہ کرے تم اپنی اصلاح کرو اب دوبارہ سلسلہ کلام قبلے کے تعلق سے جڑ گیا کہ ان الزینہ کون وہ یہود جو اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھے یک تم نا مانزلنا وہ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا تھا ان پر من البینات کھلی باتیں یہ کون سی تھی تورات میں جو چیزیں تھیں قبلے کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا مسلمانوں کا یعنی مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں گے یہ ہے بیہ اور نبص وسلم کا نبی برحق ہونا اور اسی طرح بلہدا ہدایت کی باتیں کیا کہ یہ دین اسلام ہی سچا دین ہے کب انہوں نے چھپایا بھول پنے میں چھپایا نہیں ماں بینا صفل کتاب اس کے بعد جب ہم اس کو کھول چکے ہیں کتاب میں یہ کون سی کتاب ہے قرآن پاک اب قرآن پاک میں یہ باتیں کھل گئی ہیں اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے ہر دھرم لوگ ہیں تعصب کی وجہ سے یہ باتیں نہیں سن رہے نہیں مان رہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے بھی قرار کر لیا کہ اس نبی کا دین ٹھیک ہے تو پھر ہماری باتیں نہیں لوگ سنیں گے لوگ کہیں گے پھر تم ان کو کیوں نہیں مان رہے دیکھیے کسی کو آپ کیوں نہیں مانتے کیونکہ آپ کو صحیح نہیں لگتا ٹھیک ہے نا تو آپ دوسروں کو بھی منع کریں گے مت جاؤ ادھر یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ کسی کو مان جاتے ہیں ویریفائی کر دیتے ہیں کہ جاؤ ہماری طرف سے یہ ویریفائڈ ہے تو لوگ فوراً پوچھیں گے نا پھر آپ کیوں نہیں جاتے آپ اس نبی کو کیوں رسول نہیں مانتے سیدھی سی بات ہے نا اس وجہ سے نہیں بتاتے تھے کہ کہیں لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ پھر آپ کیوں اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے اتنا بڑا جرم تھا اس کو کتمان حق کہتے ہیں تما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا سزا کیا ملی علائق یل انہم اللہ اللہ ان پہ لانت کرے گا کیا لانت ہے اس ٹیکس کے ناطے سے سمجھیے کہ اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق ہی نہ دی اسلام سے ان کو دور کر دیا اور یہ بہت بڑا انتقام ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو صحیح بات کو سمجھ کے بھی نہیں مانتا تو وہ پھر اس کی طرف آتا ہی نہیں توفیق چھن جاتی ہے سلب توفیق یہ اللہ کی لانت ہے ان کے اوپر و یل انہم اللہ اور ان پر لانت کریں گے لانت کرنے والے یہ کون ہے جن پر لانت ہوئی تو بنیادی طور میں اس میں اشارہ ہے ان پر تورات پر ان کے نبیوں کی زبان سے بھی لانت کی گئی تھی آگے ہم پڑھیں گے لوئینا کے لفظوں کے ساتھ آتا ہے کہ داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے بنی اسرائیلیوں پر لانت کی گئی یعنی انہی کے بعد والے انبیاء کرام کی زبان سے ان پر لانت کی گئی تھی اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب لوگوں سے صحیح بات آپ چھپا لیتے ہیں نا تو وہ سارے ہی لوگ آپ پہ لانت کرتے ہیں مثلا آپ دیکھیے کہ تہارت کے باپ میں ہم صحیح مسئلہ پڑھ رہے ہیں بالفرض فرض کوئی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے اور آپ وضو کر لیتے ہیں یا وضو آپ کا ہو جاتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا سر پہ دوبٹہ لینے سے یہ ایک صحیح مسئلہ ہے ایک خاتون ہے جس کو پچھلے دس پندرہ سال سے یہی مسئلہ بتاتا تھا کہ اگر سر سے دوبٹہ اتر گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے لیے وہ کتنی دفعہ مشقت میں پڑی ہوں گی نا وضو کرنا پڑا انہوں نے کیا کئی نمازیں چھوڑی ہوں گی آج اگر ان کو یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں سر سے دوبٹہ اترے تو وضو نہیں ٹوٹتا تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ ذہن میں کیا سوچیں گی وہ شخص جس نے مجھے یہ کہا تھا ٹوٹ جاتا ہے اس پہ لانا تو یعنی اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا زندگی مشکل ہو جاتی ہے نا جب لوگ دین کے نام پہ اس طرح کی سختیاں کرتے ہیں تو یہاں لانت سے مراد کیا ہے کہ جب حق والے دین کو چھپا لیتے ہیں تو لوگ جہالت کی جو زندگی بسر کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے ان پہ لانت کرتے ہیں کہ کیا مشکل ہے انہوں نے ہماری زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا تھا یہی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو چھپاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی کسی کو دین کی بات نہ بتاتا ان میں سے ایک یہی بات ہے کہ دین کی بات پتہ ہو پھر کوئی آپ سے پوچھے اور آپ صرف اس لیے مسئلہ نہ بتائیں کہ میں عمل نہیں کرتی یا آپ کسی ایک خاص فیک کو پروموٹ کر رہے ہیں کسی مسلک کو کسی گروہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی لانتوں میں چلا جاتا ہے کہتے ہیں میں کبھی کسی کو نہ بتاتا لیکن ایک یہ اور ایک اگلی آگے آئے گی تو وہاں آپ کو بتاؤں گی تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جس کو دین کی کوئی بات پتا ہو کبھی نہ چھپائیں لیکن اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی پوچھے بھی نہ اور بتانا شروع ہو جائے یہ بھی غلطی ہے ہماری وہ کہتے ہیں جی نہیں پتہ لگ گیا بتانا ہے پہلے دیکھیں کہ آپ سے اگلے نے پوچھا اور دوسری بات ہے کہ کیا آپ اس پوزیشن میں ہے کہ اس بات کو بالکل ٹھیک طرح پیش کر سکے کچا پکا علم آگے نہیں کرنا کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان اور آگے آپ کو بتائیے ہاں اب پہلے ہو چکا ایسا تو کیا آپ کریں اللہ زینہ تاب و بنو تین کام کر لو پچھلے عمل پہ توبہ کرو حال میں کیا کرو اصلاح کرو آج کے اپنی اصلاح کرو اپنے علم کو ٹھیک کرو اور مستقبل کے لیے کیا بینو چھپائی ہوئی باتوں کو بتانا شروع کر دو لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے تو کیا کروں گا فات کا میں توبہ قبول کر لوں گا بس سمپل سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو عام کرنا کتنا ضروری ہے اور اگر نہیں کرتا کوئی تو ان اللہ زینہ کا فرو اس ایک حکم کا کفر انکار بتانے کا جو بات نہیں بتائی تھی اس کا کفر ہے یہاں پورا کفر نہیں مراد یعنی جو اس حکم کو چھپاتے ہی رہ گئے نہ شکری کرتے رہے اس کو کور کرتے رہے وہ مات وہ ہم کفار اور کفر کی حالت میں مر گئے تو بس پھر ان کا انجام کیا ہے اس میں اشارہ ہے ان علماء کی طرف جو یہود کے تھے اور اللہ کے نبی کو دیکھنے کے باوجود نہیں مانے اور کفر پہ مر گئے تو علیہم لعنت اللہ اللہ کی لانت ہے اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھینتا ہے فرشتوں کی لانت ہے اب دیکھیے فرشتوں کا کام تو رحمت لانا ہے لیکن ان سے لانت ہوگی یعنی عذاب بھی فرشتوں کے ذریعے سے آتے تھے ارون ناس اجمائین اور لوگوں کی طرف سے بھی لانت ہے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے دینداروں کو کیا کرنا ہے جنہوں نے ہمیں آخرت میں پکڑوا دیا خالدین فیہا اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف العذاب عذاب کم نہیں ہوگا یعنی یہ نہیں کہ ٹمپریچر کم کر دیا جائے 320 تھا تو اس سے 220 کر دیا جائے ہمیشہ بھی رہے گا اور ایک ہی جتنا رہے گا اور ولا ہم ینظرون اور ان کو ڈھیل نہ دی جائے گی کس بات کی کہ اب توبہ کر لے یا اب پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم کے چھپانے سے بچائیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہوں اگر تم نے ایسا کیا تو یہ لوگوں پر ظلم ہوگا اور جو اہل نہیں ہے ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا یعنی ایک صورت میں لوگوں پر ظلم ہے جو سمجھ سکتے ہیں بات اس میں کتنی حکمت کی بات ہے نا کہ جو بات سمجھ سکتا ہے اگر ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو اس پہ ظلم ہے اور جو سمجھ ہی نہیں سک رہا وہ بھی کسی تعصب میں ہے وہ کسی اور ہی نشے میں تو اس کو بتائیں گے تو یہ اس بات پہ ظلم ہوگا کہ آپ نے ایک جاہل کو بتا دی ٹھیک ہے تو علم بھی ہر ایک کو نہیں دینا چاہیے جو اس کو لینے کے لیے تیار ہو اسی کو دینا چاہیے اسی سے بھی بہت سارے مسائل نکلتے ہیں کہ ایسی باتیں عام نہیں کر دینی چاہیے جس سے لوگ غلط مانی لیں مثلا ایک موقع پہ ایک روایت میں آتا ہے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 عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم